بہان سلام سلام

اس موقع کی مناسبت سید عالم نور مجسم صلی اللہ آلم

کہ اللہ پاک دین حق دی سمجھ بھی عطا فرما اور دین حق دے لوگ بھی عطا فرما اس پر جنا سفر کنڈیشن آپ کو جناب پیدل جانا

سرکار کے بارگاہ کے اندر دوسرے بار تو میں دیکھنا بھائی شیر بانی کے اندر ایک تسی جمع پڑھا رہے تھے ایک بابا جی بیٹھے ہیں نکر

انہوں نے دل کے اندر ترقی کر دی گئی اور حال الحمدللہ دن ب دن بہتر ہوتا گیا جناب نے اپنی نظر کثیر دوستوں نے سکیا آخری وقت تو انہوں کا یہ چھوٹا گجرا مسجد

وہ اس مسجد کی خدمت کر تھا عجیب عجیب گل گل ہے ہے میں میں میں دوستوں جس تعزیت کرنا کہ یار یہ خوش نصیب دیکھو کیسی شاہ علی مشکل کشا واسطے فضیلت بیان شاہلت کہ آپ موت اللہ نے مسجد کی عطا فرمائی اور اولیاء اللہ اللہ نے نیک لوگ مسلمان بندہ صحیح وہ یہ تمنا رکھتا ہے اللہ نے چنگے گھر اپنے اپنے گھر میں موت دے گی سجدے کی موت دے گی اللہ پاک نے اس مرد نو اس مسجد کی چھت دے ٹینکی پانی کی جس گلو کرتے ہیں مسلمان اس پانی کی ٹینکی کی خدمت کردیا مسجد کی چھت دے ہی وفات ہو جی محبت سی مسجد زندگی کا آخری حصہ اس اس اس مسجد مسجد پیار محبت رکھیا خدمت خدمت مصروف رہے پروردگار نے موت موت انہوں اتنی عظیم کہ اللہ اللہ گھر گھر سات لوگ ہو گئی کر ایڈی سونی جگہ کی مقدس لگی ادھر بھی قرآن محل شریف ہے ادھر بھی قرآن محل شریف ہے خبر شریف بن دوستو اسی طرح سمجھو بندہ حدیث شریف چاہتا ہے کہ دوستیاں والے کام کرتا اچانک تقریر غالب ہوتی اللہ اللہ انہوں ہدایت دینا دور دولت تو جنتی والے کام کر کے صاحب میرے خیال میں بھی پچی سال کا عرصہ اس دین کی خدمت گزارے نورانی ہے آپ نے فرمایا جتنے قرآن محل بنیا سمجھو جی سوا لکھ لگے چلے عجیب گل یہ کہ کئی کئی انہوں وڈے بندے وہ کہتے رہے ہونا کہ اسی جنازے سے آئیے تو کہتے رہے نہ نہ ہونا اصا نہیں گئے تو سانو کہتے رہے آئے کیوں نہیں سبحان اللہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں۔ جی یہ آ جان تو سمجھو جنازہ صحیح ہو نہ آؤ تو سمجھو جنازے روڑا ہے

مذاہبی بھی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا امام شافی فرماندے نے کسی بھی حیثیت تو اوقات تو زیادہ جب میں کسی کی تعریف کی عزت کی نا اونی ایک قدر وہ دل چ میری گھٹ گئی کیوں اوقات تو ود جو تعریف کر بیٹھا تھا لیکن عزت دے بیٹھا تھا وہ خراب ہو وہ خراب ہو اور واقعی میں تمہیں صحیح کہنا میں بھی کرتا رہسبت کی وجہ کرتا نسبت رسول کی وجہ اس عزت سید

بچارے ہونے کو دسر شاہ ورگے انہوں نے انہوں نے بوٹے دے حضرہ کے ملے ہیں انہوں نے پتر مکتے دے سر اکھا مکتے دے رکھ لے ہیں رہے دا مطلب ہے میری ماں مسیح ہیں بلکہ بچارے ایٹا بے حکومت ہے میں کہہ رہا نا کہ حضرت صاحب نے خوش ہوتے میرے دوستان دسیا بھی میں اسی آئے ہیں کہ لوگ ہاتھ چمہ ڈائپ آئے جنہیں دوستان کی حضرت ہے مل مل گیا ہاتھ چمہ ڈائپ آئے وہ پچھو کہیں گا ڈاکٹر یہاں کے ہاتھ چمن جی ادر کی فکر ہوئے جتنا اپنی ادھر کی فکر ہوگی ہو جائے یاد رکھنا میری گل عزت بنا کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی عزت کو بھول جاؤ اللہ رسول کی عزت کے پیچھے رو اپنی عزت کی فکر رکھتا ہے اللہ پاک معاف کرے اللہ انہوں نے ریل کر جنہ کوئی اللہ کے دین کی عزت کی فکر کرتا ہے وہ پیچھے رولتا ہے اپنی بھول جاتا ہے

جو بنی اللہ جی اندر حسینی خون حسین میں جو حقیقت لفظ کر رہا

ایس وقت دنیا جزید دے گرو پر واپس پہ جنہوں یزید جڑا ہے جنہ دیا جتیاں میں جتنی بہ ساکرا یہ ڈیڑھے بزرگ اتنے واسطے ہیں لانچی نے مسافر کرنا خدمت کر کے وہ بھی غریب کرنا جڑا کے فوت ہوا سبحان اللہ اللہ جل شانہ اللہ گواہ ضروری دباؤ دباؤ ہو گئے لالچ نہ ہو لالچ دشمنی ایک نہ ہوئے نہیں تو جھوٹ بولے گا تو بھائی رد ہو جائے ترقی ہے شہود اور گواہ ہر ایک گواہ کی گواہی نہیں چلتی ہوں کوٹان دانے چلتی ہے نبی کی عدالت خدا کی عدالت کی گل کر کرنے خدا کی عدالت کی گواہی شرطان قبول ہو

پارٹیاں نے پارٹیاں نے انہوں پتا ہوں سارا جا لیڈر ہے کتا بےمان ہے پتا ہوں سارا وہ بارے گواہی لو تو میرے خیال سے لکھا نکل آؤں گی میں آخر سارے بند ہی سارا لیڈر کمال ہے بول بول کیا بات

یہ دنیاوی مفادات کی گواہی ہے یہ گواہی نہیں اصا گواہی دیا گیا کہ حضور سے جوڑے پاک جو سب کا صاف گواہی ہو نہ کسی کو لالچ نہ کسی کا دباؤ نہ بیجا محبت کسی نال اصا سچ کی گواہی دے رہے ہیں جنہ حاجی اسلم صاحب کے بارے میں جاننا انہیں گواہی دے رہے ہیں غلطیاں گزائیاں اللہ حضور جاننا ہے جو دیکھا دیکھا اس اس اندر جو سانو کثیر نظر آیا ہے اللہ کر یہ دسنا چاہنا کہ جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کلمہ شریف پڑھنے اس نبی کا دنیا تو جانے خاتمہ سبحان اللہ یعنی دنیا کو جانے آپ کا حال شریف کی یہ دسنا چاہنا اگر سے میں نے بعد سے دلیا بیان کیتا ہے بے شک بے شک یہ تسی بڑے بڑے مفتیاں تو بھی پوچھو گے نا انہوں نے پتا نہیں ہونا کہ نبی پاک کا خاتمہ شریف اور آخری حال دنیا تو تشریف لجان کا کی سی یہ انہوں نے پتا ایک عجیب گل ہے مولوی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اسلام کی زبان شریف کے اس لیے جاری سی رب ہر میں امتی رب ہر میں امتی جھوٹ بول حضور نے اپنی امت کی بخشش کی بڑی دعا فرمائی بہت دعا فرمائی کوئی شک لیکن یہ کہنا کہ جانے وقت اے لفظ کھانا غلط ہے کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا

اس روایت کا نام و نشان ہی وہ جیڑی روایت صحیح ہے تو بخاری مسلم سے وہ بڑا ہی کوئی جہاں نام نشان کوئی نہیں وہ سارے بیان کرتے ہیں جہاں نشان بخاری مسلم موٹا کھڑا ہے وہ پتہ ہی نہیں بڑا بڑا امت سے سوال ہے کافر پوچھ لینا نبی کا جانے کی حال کہڑے حال شریف مال دنیا تو گئے ہیں کہڑے لفظ انہوں نے زبان شریف سے سن کی شرم کی گل ہے اپنے نبی کے ساتھ میں پتا نہ ہو جی دوستو بخاری مسلم میں اللہ اللہ اور حاجی صاحب کا خاتمہ ہے وہ بھی تھی آپ ہی اندازہ لایا جی پہلا دور بیا آتمی شریف کا ذکر سنو ظاہر بات ہے اور مسلمانوں اللہ پاک نے اپنے حبیب سے جڑا آخری وقت پسند فرمایا ہونا ہے جہے لفظ اس لیے اللہ نے انہوں واسطے پسند کیتے ہونے نے وہ سوا لاکھ نبیا واسطے نہیں ہونے نے سب کو آلہ حال آخری اللہ دے پاک قابو تے ہی بول سکدا ہے سبحان اللہ دے حال دے نال دا حال کیدا سبب کسے نبی نہ کیوں سکدا ہے سبحان اللہ بخاری مسلم دا بیان سنو کہ آپ علیہ مسلمان تو تسلیم دو راوی نے میری بات کرنا ہے ایک حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس حضور دے چاچے پاک دے دے پتر حضور چاچے پوت اہل بیت حضور دے سرانے نے نے اس دوسرے اما عائشہ سے جنہاں دے گول شریف کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دنیا دنیا کو کو سفر فرمایا ہے اما پاک دی گول شریف سبحان عبداللہ بن عباس دونوں پاک جو روایت بیان کرتے ہیں اور اس وقت سے حال میں بیان فرما دے ہیں وہ بخاری مسلم کے اندر موجود اگر کوئی ان ہاتھ نہ لاوے تو وہ قصور ہے کیوں وہ حال شریف سے وہ لفظ شریف تیرے نے نا سکولیاں کا پچانا بڑا ہے نہ پیر کسی ہاتھ کھنا نہ کسی مولوی ہاتھ لگنا ہے انہوں بیان کرتا ہے تو چشتیاں کا بالکا فضل جتنی ہر جگہ سے بیان کرتا ہے کہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ حال سفائی کریں گے امت مرے بھی نہیں کر سکتے نہیں آخر کو بات دنیا کو کی لفظ کہتے گئے سبحان اللہ اور دیکھو مسلمانوں بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر چار سو پینتیس حدیث نمبر چار سو چھتیس حدیث نمبر چونتی ترونجا چونتی چرونجا اٹھونجا پندرہ اٹھونجا سولہ مسلم شریف کے اندر پانچ سو اور پانچ سو اکتیس دو سالوں سے مختلف سنگان مسلم سے چار سال اس کے مخاری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں روایت میرا سے پڑھنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم من لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اگلی روایت کر پا رہے ہیں عائشہ نواز اللہ ابن عباس انصار الله صلى الله عليه وسلم فاسق يطرح خميسة له على وجهه فإذا الزم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بلاهم مسارا صلی اللہ علیہ وسلم دلا آخری وقت بیمار نہیں لگی لگے کھوتے رہو آخری وقت بیماری وہ تکلیف جس کو آپ سکھایا نہیں آئے دنیا تو تشریف لے گئے ہیں وہ ہار دن کر آپ نے بلا دو تکلیف کی فرما دے سا ہے درویش چادر مبارک بار بار اپنی چادر مبارک بار بار اپنے چہرے ملیں گے سر ہٹا کے فرما دے سر

کسی انگریزی دفتر کسی جگہ سے ایک جملہ نظر نہیں آئے گا لانت اللہ یہود بند سارا بلکہ پیگا بہت سے پیگا بہت سے جملے نظر آؤ گے اب معلوم ہو جائے سارے لوگ امت مسلمان کا نہیں چلنا بالا ہاتمہ نہیں منگنا سمجھ آئی

Thank you.

مسیطوں جی، چھٹی ہو جانی ہے پیرا تیری چھٹی مسیطوں ہو جائے تو یہ فیتنا کہیں گے

ہزار لکھ لکھ لکھ روپئے پانچ پانچ سو کی دوائی مجھے دیتا رہا ہے اگر میں یہ اٹھا دیا تو یہ ہوئی تین دس دیں گے یہ کام حسین والے نے کہ میرے کو یزید ہے میں کتنے ڈوبیا اور جڑنے گئی بار میں جانا ہے میں ہزار سے جڑے پاس کر سکتا اب بھی توفیق نے مطابق

حاجی صاحب مرحوم و مغفور نو جس طرح سونا خاتمہ دیتا ہے اللہ شان دیتا سبحان اللہ اللہ سونے مدینے والے صدقہ سانو حق دے قائم دائم رہ کے دنیا دے اس مسافر خانے کو خیر نال جانا Abraham.